سالم ابو نظر نے بیان کیا جو اپنے آقا کے کاتب تھے بیان کیا کہ عبداللہ بن ابی فرضی اللہ عنہ نے انہیں لکھا اور میں نے اسے پڑھا تو اس میں یہ مضمون تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دشمن سے مٹ بھیڑ ہونے کی تمنا نہ کرو اور اللہ سے عافیت کی دعا مانگا کرو صحیح بخاری حدیث نمبر سات ہزار دو سو سینتیس